اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا